حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ریشم کے بٹنوں والا ایک جبا نکالا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لباس اس وقت پہنتے تھے جب جنگ میں دشمن کے مقابل ہوتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انیس